حضرت میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو حمزہ مسلمان کی جان و مال کو کون سی چیز قابل احترام بناتی ہے آپ نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہمارے قبلے کی طرح منہ کرے ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبح شدہ جانور کھائے وہ مسلمان ہے اس کو مسلمانوں والے تمام حقوق حاصل ہوں گے اور اس پر مسلمانوں والے تمام فرائض لاگو ہوں گے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو تہتر